السلام علیکم اللہ وائس اللہ بسم اللہ الرحیم اللہ وسلم جی، بسم اللہ الرحیم ہمارا سبق چل رہا تھا اجرا کے حوالے سے پہلے تاکید بلند اور پہلے جہد بلند ان دونوں کے بارے میں لیں یا فلا لیں یا فلا لیں یا فلو لن تفرن تفرا لیں یا فلنا لن تفرن تفرن تفرو لن تفری لن تفرن تفرنا لن افلا لن فلا اور پہلے جہد بلم لم یا فلم یا فلا لم یا فلو لم تفل لم تفلا لم یا فلنا لم تفل لم تفلا لم تفلو لم تفلی لم تفلا لم تفلنا لم افل لم نفل اسی کے متعلق بات چل رہی تھی اب آپ نے مجھے بتانا ہے سیگے کے حوالے سے کہ یہ کون سا سیگا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا شریف یش ربو پینے کے مانا شریف یش ربو پینا پینا تو اب آپ مجھے سیگا بتائیں گے کہ یہ سیگا کون سا باقی ترجمہ خیر ہے کوئی بات نہیں ترجمہ بھی وغیرہ بتا دیں تو بہت اچھی بات ہوگی ترجمہ بھی بتائیں بلکہ لن تشربا لن تشربا سیگا بھی بتائیے اور ترجمہ بھی بتائیے لن تشربا لن تشربا سیگا بھی اور ترجمہ بھی بتائیے کیونکہ یہ پہلے تاکید بلند والا ہے آپ کو آنا چاہیے اس کا ترجمہ کیسا ہونا چاہیے لنتا شرابا اچھا مذکر حاضر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے لنتا شرابا کون کتنے ہو سکتے ہیں بتائیے کتنے سیگیاں یہ لنتا شرابا ٹھیک ہے کتنے ہوں گے پہلے یہ بتائیے ٹھیک ہے کتنے ہوں گے آپ کو پتا تسنیا جب بول دیا نا آپ کو فوراً ذہن میں جانا چاہیے تا آ گئی ہے اگر تا آ گئی ہے تو تین سیگے ہوں گے نہیں یش ربا ہوگا اگر یش ربا تو ایک سیکھا ہوگا تسنیا کے چار سیکھے ہوتے ہیں ٹوٹل تسنیا کے چار سیگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لن تشربا کے اندر کتنے آ جائیں گے پھر وہ ایک یشربا والا آتا ہے اور تین تشربا والے آتے یہ جائے گا لن تشربا پہلے تاکید و لن کی کردان چل رہی ہے پہلے تاکید بلن یہ میرے پاس چل رہا ہے یہ سبق نمبر پندرہ ہے سبق نمبر پندرہ تمرین و کے اندر سبق نمبر پندرہ تمرین و کے اندر سبق نمبر پندرہ اس کے آخر میں کچھ کچھ آئے ہوں تو اس سے میں پوچھ رہا ہوں اچھا اب سیگا بتائیے سیگا بتائیے تمرین الصرف کا لنک پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ نیٹ کے اوپر موجود ہے تمرین یا نہیں میرے خیال میں کچھ سلائیڈ وغیرہ کچھ ہیں خیر کچھ لیکن مجھے اس کا پتا نہیں ہے کہ یہ تمرین الصرف ہے کہ نہیں ہے نہ بھی ہو آپ کو بس ضرورت نہیں ہے اس کتاب یہ تو صرف ہم اجرا کر رہے ہیں اس لیے میں وہ کرتا ہوں کیونکہ میں یہ سارا نہیں کرواتا سارا میں نہیں کرواتا اس میں سے دو تین چار چیزیں پوچھنی پانچ چیزیں پوچھنی کچھ خود کبھی تبدیل بھی کر دیتا ہوں لیکن کیونکہ تھا نصاب کے اندر مجھے تو پتا نہیں تھا کہ یہ تمرین سر ہے کیسی کتاب ہے میں نے نہیں کبھی پہلے نہیں ہوتی ہوئی تھی اگر مجھے پتا ہوتا خریدنے سے پہلے تو شاید میں کتاب نہ خریدتا پھر اجرا سے ویسے ہی ہونا تھا لیکن وہ نصاب میں لکھی ہوئی تھی نصاب کے نصاب میں تو میں نے کہا شاید اس میں کوئی خاص بات ہوگی اجرا کے حوالے سے اب دیکھیے جی لم تشربی لم تشربی سیگا کون سا ہوگا لم تشربی سیگا بھی بتائیے بحث بھی پتا ہونا چاہیے لم تشربی لم تشربی واحد معنت حاضر تشربینا تھا نا تشربینا سے تو نون گر جائے گا لم کی وجہ سے لم تشربی بھائی لم ہے لم جہت ہے لم تشرف ہی نہیں ہے لم تشرف والا جی ہاں جی اب میں اردو بولوں گا آپ نے مجھے اس کی عربی بتانی ہے ترجمہ کر کے یعنی عربی بتائیں گے آپ میں اردو بولوں گا آپ مجھے عربی بتائیں کتبہ تبو ہوتا ہے لکھنا کتب یک ہوتا ہے لکھنا ٹھیک ہے اب ذرا آپ نے وہ کرنا ہے جی ذرا بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے کرنا ہے آپ اس کو دیکھیے گا تم سب عورتوں نے نہیں لکھا تم سب عورتوں نے نہیں لکھا لم آ جائے گا یہ تو آپ کو بتا دیتا ہوں چلے تم سب عورتوں نے نہیں لکھا لم کے ساتھ کچھ آنا ہے تم سب عورتوں نے نہیں لکھا ماضی ہے نا لم جلدی بتائیے تم سب عورتوں نے نہیں لکھا کتبا یکتبو لم یکتب لم یکتبا لم یکتبو لم تکتب لم تکتبا لم یکتبنا لم تکتب لم تکتبا لم تکتبو لم تکتبی لم تکتبا لم تکتبنا لم تکتبنا لم تکتبنا تم سب عورتوں نے نہیں لکھا لیکن اجرا کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہی استاد پوچھے نا کہ بھائی یہ کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ فلاں سیکھ ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے خود گردان کرنی ہوتی ہے آپ فوراً گردان کریں گے جسے میں نے آپ کے سامنے کی نا لم یکتب لم یکتبا لم یکتبو لم تکتب لم تکتبا لم یکتبنا لم تکتب لم تکتبا لم تکتبو لم تکتبی لم تکتبنا نہ لم اکتب لم نکتب فوراً اس گردان کر دیا جائے ساتھ ساتھ آپ فوراً خود ہی بولتے رہا کریں ساتھ ساتھ ہی تاکہ یہ وہ ہو جائے اچھا تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی اب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ فیوچر آ گیا فیوچر آ گیا تو یہ لم تو نہیں ہو سکتا ہم دو اکٹھی ہمارے بحثیں چل رہی ہیں فیلت تاکید بل یہ جو ہے یہ آ جائے گا نفی تاکید بلن کے ساتھ ہوگا تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی آپ فوراً کیا کریں لن یکتبا لن یکتبا لن یکتبو لن تکتبا تکتبا لن یکتبنا لن تکتبا لن تکتبا لن تکتبو لن تکتبی لن تکتبا لن تکتبنا لن اکتبا لن نکتبا لن تکتبی لن تکتبی ٹو ایک عورت واحد مونس حاضر بحث نفی تاثیر آ جائے گا لن تک تو بھی تو ایک عورت ہرگز نہیں لکھے گی یہ فائدہ ہوتا ہے گردان یاد کرنے کا کہ آپ پھر اس طرح وہ کرتے ہیں فوراً جو ہے آپ وہ کریں اس کے اندر نہیں یکتبہ لیں یکتبہ لیں یکتبو لن تکتبہ تکتبہ لیں یکتب نہ لن تکتبہ لن تکتبہ لن تکتبو لن تکتبی لن تکتبی لن تکتبہ لن تکتب نہ لن اکتبہ لن اکتبہ اور اسی طرح اسپیڈ چلنی چاہیے تاکہ فوراً جلدی جلدی کام ہوتا رہے آگے دیکھیے ہم دو مرد ہم دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے ہم دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے ہم دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے ہم دو ہرگز نہیں لکھیں گے ہاں لنبہ لن نقت ہم دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے لن نکتبا ذرا اب میں مجھول کی طرف چلا جاتا ہوں اس کے اندر مجھول ٹھیک ہے ہم دو مرد ہرگز نہیں لکھیں گے اکتوبر اکتوبر اور نکتبا سے اب ذرا مجھول میں جاتے ہیں مجھول میں جاتے ہیں مجھول میں کیا ہوگا یوگ تبو یوگ تبان یوگ تبو یعنی یو فلو یو فلانا یو فلنا تفرت تھا اب اس کی مجھول کیسے آئے گی لم لم یو فل لم یو فلا لم یو فل لم تو فل لم تو فلا لم یو فلنا لم تو فل لم تو فلا لم تو فلو لم تو فلی لم تو فلا لم تو فلنا لم او فل لم نو فل اور پہلے تاکیب بلن کے ساتھ لیں یو فلا لیں یو فلا لیں یو فلو لن تو فلا لن تو فلا لیں یو فل لن تو فلا لن تو فلا لن تو فلو لن تو فلی لن تو فلا لن تو فل لن افلا لن نو فلا یہ جو تھا اس کی گردان دونوں کے ساتھ اب مجھول کے اندر آنی ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے ظلم یس لیمو تھا ظلم کرنے کے حوالے سے ظلم یس لیمو کا مطلب ظلم کرنا آپ مجھے آپ کی سیگا بتائیں گے یہ سیگا کون سا ہوگا بحث کون سی آ جائے گی اور کیا ہوگا کیا مجھول چل رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے فوراً مجھول بھی لئی یوز لما لئی یوز لما یوز لما سیگا کون سا ہے یوز لما سیگا کون سا ہے فوراً اس کو سوچیے مظفر یعنی ہوگا نفی تاکیب کے ساتھ فوراً کا دان بھی کرنی ہے میں ساتھ کا بھی کرتا جاؤں گا اس کے نتیجے ہی ملاؤں لاؤں گا صاحب اچھا، اچھا، آپ کا کام تھوڑا سا میں آگے لے کے جاؤں گا پہلے میں نے نیچ کی تھی اب آہستہ آہستہ اب آگے چلیے جی آگے ہے مدد کرنے کے حوالے سے کیا ہے مدد کرنا نسرا یون سرو ہے تو مجھول کا کیسے آتا ہے یون سرو یون سران یون سرونا تو اب مجھے آپ یہ بتائیے یون سرو یون سرو سیگا کون سا ہوگا یون سرو لئی یون سرو یون سرو جمع مذکر غائب سے لے تاکہ بلند مجھول بولیے سارا مجھول بھی بولا کریں تاکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے ابھی ہم مجھول کر رہے ہیں لیکن جب ویسے سیکھے آتے ہیں اس وقت تو یہ نہیں ہوتا نا کہ مجھول کا سیکھے ابھی آج سے سارے مجھول کے چل رہے ہیں عبارت کے اندر تو ہر طرح کی چیز آ رہی ہے اب کیسے ہوگی کسان بھائی لے سرا لے سرا لے سرو لنتو سرا لنتو سرا لے سرنا لنتو سرا لنتو سرا لنتو سرو لنتو سری لنتو سرا لنتو سرنا لن ان سرا لن سرا کہ نا یہ مجھول کی گردان آگے چلیے سالو یس الحا یس سوال کرنا ہوتا ہے نا سلا یس سلو تو سال یس سوال کرنا تو اس کا مجھول کیسے آئے گا یو سالو یس یوسلان یوسلونا سلونا تسلان اب میں اس میں سے سیگا پوچھوں گا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ سیگا کون سا ہے اور دکھاؤں گا اللہ آپ کو لنتس علی لنتس علی لنتس علی سیگا کون سا ہوگا لنتس علی ہاں، واحد مونس حاضر مجھول نفی ہے نا واحد مونس حاضر مجھول

اب تو آپ کو آسان ہے اردو تو آسان ہے کیونکہ مجھولی آپ کو پتا ہے مجبوری ہم پڑھ رہے ہیں اردو آسان ہی ہوگی لیکن یہ کہ سالا یس سالو تھا نا یو سالو مجھول آتا ہے یوس سالو مجھول آتا ہے یو فلو یو فلان جو وزن ہے تو ایک مرد تو ایک مرد نہیں پوچھا گیا تو ایک مرد نہیں پوچھا گیا تو نہیں پوچھا گیا تو نہیں پوچھا گیا عربی کر کے بتائیے تو نہیں پوچھا گیا ایک مت نہیں پوچھا گیا ماضی ماضی ہے ماضی بن گئے نا وزن دیکھے نا ماضی تو پہلے جہد لم ہو لم تو سل لم تو سل اب اس کا گردان بھی فوراً اگر کرنا چاہیں تو لم یو سلام یو سل تو تو سل لم یو لم تو آ گیا لم تو سل پھر اس کو آگے کر لیں گے کرتے گردان پہلے یون سرو مدد کرنا ہوتا ہے یون سرو جو ہوتا ہے نا مجبور آیا تھا مجھول تھا ان مردوں کی ان مردوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی ان مردوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی یون سروں سے کچھ ہوگا ان مردوں کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی ان مردوں شاید کا کوئی بڑا آسان کام ہو گیا السلام علیکم اللہ وائس وائس اوکے اوکے ہاں، ہاں، نہیں یون سرو یون سرو یہ بھی یاد رکھنا ہے بھائی جب اب لگا دیا تو اب نون گر جائے گا نا یون سرو نہ تھا لم آ جائے یا لن ہر لن آ جائے تو بس اس سے کیا ہو جائے گا یہ گر جائے گا بات ہو چکی چلیے آگے دیکھیے آپ نون تاکید کا بیان اب آ جاتے نون تاخیر نون تاکید ہم نے کیا کیا تھا پہلے مظاہرے پر نون تاکید کیا تھا نا کیسے کیا تھا

لیا فلنا فلان فلاں حسنین بھائی حسنین بھی مجھے آیا ہوا تھا وہ انشاءاللہ اللہ مجھے تو چلے گی یہ ان شاء اللہ اس میں اشارہ کی بحث آگے آئے گی اس میں اشارہ کی بحث آنی ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر ان کا کا کوشچن میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ میں نے ان کو لکھ کے بھیجا تھا لیکن ابھی بات ایک اور ساتھی نے بھیجتا مجھے ٹائم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میں اس کو جواب پڑھ نہیں دے سکتا لکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے ذرا اگر وہ ویسے پوچھ لیا کرے میں مائک پہ بول دوں تو آسان ہو جاتا ہے کام جی تو اب یہ گردانے کے آگے لیا فلن لیا فلان لیا فلون فلان لیا لتا لتا لتا لتا لتا لتا فلن فلان فلان پلنا فلنا تکیلا تو آسان کام ہے خفیفہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے وہ ذرا اس میں آپ نے دیکھیں کتنے سیگے بنیں گے اس میں تو پورے چودہ سیگے آتے ہیں نا اس میں نے آپ کو بتایا تھا آٹھ سیگے بنتے تھے آٹھ سیگے کیسے بنیں گے لیا فالن لیا فلون لتا فالن لتا فالن لتا فالن لتا فالن لنا دوبارہ سن لیا فالن لیا فالون لتا فلن لتا فلن لتا فلون لتا فلنگ یہ ہم نے کیا تھا اب تیار ہو جائے اب تیار سیگا بتائیں گے کون سا سیگا ہے لطف النا لطف النا کون سا سیگا ہے لطف النا آسان ہے میں نے آپ کو ایک نشانی بتائی تھی بہت ایسی نشانی کے فوراً بندہ پہچان جائے جمع تو پکی بات ہے جمع ہے جمع کیوں ہے مذکر میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی واؤ جاتا ہے تو اس کی جگہ کیا رہتا ہے جمع رہ جاتا ہے واؤ جاتا ہے نون سکیلا سے پہلے واؤ جاتا ہے اور جمع باقی رہ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کام آسان ہو جاتا ہے فوراً بندہ پہچان جائے لطف عالون تا آ رہی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ کیا ہونا چاہیے تا ہے حاضر کا سیگا ہوگا حاضر کا سیگا ہوگا اور کیا ہوگا کیونکہ غائب ہے تو یہ کیا آنا چاہیے جمع مذکر حاضر پہلے مظاہرے تاخیر ٹھیک ہے منون شکیلہ جو ہے لطف فالون اچھا جی لف آنا لالون کونس سی کا ہوگا فالون بہت آسان کام لف فالون ہاں ماضی بھائی ماضی مذکر غائب تو نہ کہنا ماضی مذکر غائب تو نہ کہنا ماضی تو نہیں ہے لیا فالنا جمع مذکر غائب معروف قانون تاکید تکیلا جو ہے نا یہ آ جائے گا تاکید قانون تکیلا اور معروف کا اچھا جی اب بتائیے لطف علنہ لطف علنہ کون سی ہوگا ہاں لطف علنہ بھائی لام کے نیچے کیا آ رہی ہے زیر آ رہی ہے فوراً ذہن جانا چاہیے واحد مونس حاضر ہے واحد مونس حاضر ہے لطف چلیں یہ تو تھا نا یہ تو آسان کام اب ذرا میں اس پوچھوں گا علیما یا علم علیما یا علم جاننے کے معنی علیما یا علم علم جو ہم کہتے ہیں علم علیما یا علم مجھے اب سیگا بتانا ہے یہ سیگا کون سا یہ مجھے سیگا بتانا ہے یا عالم ہوگا یا عالم کچھ بنے گا اور شکیلا اور لام تاکید آئے گا مجھے سیگا بتانا ہے لتا المان وائس اوکے جی سیگا سنیے لتا علمان لتا علمان علیما یا لمو سے ہوگا علیمہ یا نا یا لمو سے بن رہے لتا لمان میں پڑھتا بھی اس لیے بہت کھینچ کے اس کے آپ لوگوں کے لیے رشمیاں تو آنا چاہیے فوراً آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے میں نے کھینچا ہے نا لتا لمان پھر تا شروع میں رہی ہے فوراً کیا ہونا چاہیے کتنے سیکھے ہوں گے ہوں لیا لمان میں تھا لتا لمان لتا لمان لتا لمان تسمیہ کا سیگا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے جب آ جائیں تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے مظاہرے اور مظاہرے جتنے بننے والے ہیں اس کے اندر تینوں ایک جیسے ہوتے مونس غائب تسمیا مذکر حاضر تسنیا مونس حاضر تو یہ تین سیگے ایک جیسے ہوتے ہیں بالکل مظاہرے اور مظاہرے سے بننے والی جتنی بھی وہ گردانے لتا لمان آگے چلیے ذرا یہ بھی آسان سیکھے لتا علم نان لتا علم نان نان کا گیا لتا علم نان لتا علم نان کون ہے جمع مونس میں نے کہا نا نان کے سیکھے آپ نے فوراً یاد بھی مونس کے سیکھے ہوں گے تو یہ کیا ہوگے جمع مونس تا ہے تا ہے دو دو ہی سیگے ہو سکتے ہیں لتا یہ سیگوں میں دوستی کیم کیا آ جائے گا جمع کا سیگا یہ تو سکیلا والے چل رہے ہیں اب ذرا میں آپ سے خفیفہ کے بھی پوچھ خفیفہ کا بھی پوچھ لیتا ہوں لتا لمن لتا لمن کون سا سیگا ہوگا لتا لمن لتا لمن ہاں لام سے پہلے کیا آ گئی لام کے نیچے کیا ہے لام نون نون خفیفہ سے پہلے کیا آ گئی ہے زیر آج فوراً آپ نے سمجھ جانا ہے شکیلا یا خفیفہ سے پہلے زیر آ جائے تو واحد مونس حاضر کرتی ہے لتا لمن لتا لمن واحد مونس حاضر مارو لام تاقی کا نون خفیفہ لتا لمن اب میں اردو کروں گا اردو بولوں گا آپ نے اس کی عربی بنانی ہے اردو بولوں گا عربی بنانی السلام علیکم اوکے ہاں، روم میں آئے نا تو بھائی روم میں اچھا جی تو یہ کیا ہوگا اردو علیم یا لمحہ جاننے کے معنی اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جی آپ کو میں اردو بتاؤں گا آپ نے اس کی عربی بنا کے دینی ہے مجھے عربی بنا کے دینی ہے وہ کیا ہے تم دو مرد ضرور جانو گے تم دو مرد ضرور جانو گے تم دو مرد ضرور جانو گے حسنین بھائی انشاءاللہ میں آپ کو جواب کا وہ کرتا ہوں آج ہی ہم نے انشاءاللہ اس میں اشارہ کی بحث پڑھنی ہے تم دو خفیفہ بنائے سکیلا بنائے کوئی بات نہیں ترجمہ ایک ہی ہے انشاءاللہ میں آپ کا جواب کا بھی وہ کر دیتا ہوں وسلم میں ابھی ہم نے اس میں اشارہ کی بحث ہی پڑھنی ہے اس کے اندر آج انشاءاللہ میرے خیال میں ناب میں اس میں اشارہ کی بحث ہی آنی ہے اس میں اشارہ اس میں غیر متمقی نہیں آج اس میں اشارہ کی بحث نہیں آئی پھر یہ ہے کہ اگر آپ دو تین دن لگ ہی جائیں گے کیونکہ وہ چیز ہے آپ کو سمجھانے ہیں فرق میں بتا سکوں گا اسی وقت ہی اس میں اشارہ کی جب بحث آئے گی نا پھر بتا دوں گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے ہاں الائے الائے کیسے تبدیلی آتی لکھنے میں ذرا مجھے ٹائم زیادہ لگ جائے گا اس میں سمجھانے کی بات ہے کل بھی نہیں میرے خیال میں کل تو ویسے چھٹی میرے خیال میں منگل یا بدھ کو ان شاء اللہ ہماری یہ بحث لازمی آئے پچھلے سال والی آپ اگر انٹرنیٹ سے میری ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کر لینا پچھلے سال والی اس میں شاید میں نے الائکا کی میں نے بحث نہیں کی ہوئی اس میں الائکا کی بحث نہیں کی میں نے اچھا وہ میں نے اس طرح نہیں کیا ہوگا نا کیونکہ وہ یہ تھا کہ بس سمجھانے کے لیے وہ تھا الائے الاح اور الائے یہ بنے کیسے ہیں کیسے تھا یہ جا تھا پھر بنا کے ہا الائے اور الا یہی وہ بنتا ہے نا الا جو ہے اور کا سے جو ہے یہ یہ دو ہی وہ ہیں آخر میں وہ بنائے گئے ہیں تو انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ یہ جو ہے نا تین یا چار دنوں کے اندر انشاءاللہ میں پھر آپ کو سارا وہ بتاؤں گا بلائے وہ بنتا ایسے ہی ہے نا اصل میں تو یہی لفظ تھا یہ ہیں اس کے اندر نہ اندر جو ہے نا نہمیر میں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید نہ ہوتا ہے یہ آتے کہتے ہیں اللہ دو یا تین دن آپ دیں مجھے انشاءاللہ تو میں پھر اسی وقت ان شاء اللہ جب بیٹھ کروں گا میں وہاں پہ سمجھا دوں گا کیونکہ نہمیر میں کچھ اور تھوڑا سا تبدیلی ہے تھوڑی سی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے طالب علم پریشان ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ میں وہاں پہ کرا دوں گا کیونکہ ابھی میں کروں گا تو کم کم از پندرہ بیس منٹ مل جائیں پھر آپ کو وہ بتانے کے لیے بنتے کیسے ہیں یہ زا تھا میں آپ دیکھیں گے حاضہ کی بجائے زا لکھا ہوا ہوگا زا زا نے طرح لکھے اس وجہ سے شاید ہوتی چلے جی بات کہاں سے کیا دیکھیں نہمیر میں نہمیر تو میں پڑھاتا نہیں ہوں لگ بھگ سے میں پڑھائی پڑھی ہوئی ہے چار یا پانچ دفعہ پڑھی ہوئی ہے دفعہ پڑھی پانچ دفعہ پڑھی ہے میں نے اللہ کے سے پانچ دفعہ حمید پڑھی پانچ دفعہ پڑھائی ابھی تک نہیں چلیں اس پہ ان شاء اللہ بحث کر لیں گے نا اس وقت ہو جائے گی ان شاء اللہ ابھی دیکھیے جی میں نے کیا آپ سے پوچھا کیا تھا اس کے لیے میں کو ایک کتاب بتاؤں گا ناف کے لیے جو اچھی ایک کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے جس میں اس طرح کی بحثیں مل جاتی ہیں یہ کتاب ان شاء اللہ بتا دوں جس میں یہ ساری بحثیں شرح جامع تک کی بحثیں تمام اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے اردو میں لکھی ہوئی ہے تو میں ان شاء اللہ آپ کو بتا دوں گا کتاب بھی مصنف کا نام بھی بتا دوں گا ملنا ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن ان شاء اللہ آپ ڈھونڈیں گے تو ان شاء اللہ ساری یہ بحثیں شرح جامع تک کی تمام بحثیں مکمل ایک ایک چیز کو وہ چھیڑتے ہیں اردو کے اندر ہی جی کیا چیز کدھر ہے ہم کدھر تھے تم دو مت ضرور جانو گے ہاں لتا لمان لتا لمان تم دو مت ضرور جانو گے اچھا ہم ضرور جانیں گے ہم ضرور جانیں گے کیا ہوگا ہم ضرور جانیں ہم ضرور جانیں گے لنا لمنا لنا لمنا اور خفیفہ بنا دیں ذرا اس کا خفیفہ بنا دیں ذرا خفیفہ بھی بنا دیں ہم دو مرد ہم ہم ضرور جانیں گے لنا علامن ٹھیک ہے نا لنا علامن دونوں کا ترجمہ ایک جیسا ہی آتا ہے میں نے آپ کو کتاب انہوں نے کیا ہوا ورنہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جی ہونا یہ چاہیے کہ فکیلا کے اندر ضرور ضرور آنا چاہیے اور خفیفہ میں صرف ضرور آنا چاہیے ٹھیک ہے نا خفیفہ میں صرف ضرور آئے اور فکیلا کے اندر ضرور ضرور آئے تاکہ فرق ہو جائے لیکن حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے نہیں فرق کیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فرق نہ بھی ہو ہو جائے گا جی یہ چلیں جی آج اتنا ہمارا مکمل ہوا ابھی دو تین دن اور بھی ساتھ چل جائیں گے امر کی بحث اب آگے آنے والی سے مجھول رہ گیا امر ہے اور امر امرکیلا خفیفہ والے ہیں دو تین دن انشاءاللہ پھر ہمارا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا جو پیچھے رہ گیا آپ لوگوں کا سبق یاد نہیں کیا ہوا وہ یاد کریں یہ ختم ہو جائے گا یہ نیا شروع ہونے والا ہے پھر پھر ہمارا علم سر حصہ شروع ہو جائے گا حصہ دوم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا دوم دوم کہہ لیں آپ لوگ پتا نہیں آپ کہتے ہیں گے دبوم کیوں کرتے ہیں تو میں فارسی کا لفظ ہے فارسی کا لفظ خفت خفت پوچھتے ہیں خفت خفی ہوتا ہے نا خفی خفی خفی ہوتا ہے مام کی آواز اس کو دیکھنا پڑے گا عبارت مجھے لکھ کے بھیجیں عبارت مجھے دیکھیں میں اس میں وہ دیکھوں گا کہ انہوں نے کس طرح کی زمین راجے کی رکھی عمارت مجھے پتہ چل جائے حضوری کی عمارت پتہ چل جائے میں دیکھ کے بتا دوں گا کہ اس کی کی زمین انہیں راجے ہے نا مجھے عمارت لکھ کے بھیج دیجیے گا سائٹ پہ بھیج بھیج تو وہ پھر ان شاء اللہ اس کو آپ بتا دوں گا کہ زمین راجے کی ضروری ہے نیچے بھی دیکھ کے لکھا ہوا تھا دو تین لکھا ہوا تھا اچھا جی چلیے جی اب ناپ کا سبق ناپ کا سبق ناپ کا سبق جلدی کیجیے جلدی کیجیے تھوڑا ہے کام زیادہ ہے میں کیوں آپ کہیں گے میں اسی وجہ سے کہتا ہوں یہ چیز آگے آ جائے گی یہ چیز آگے آ جائے گی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ابھی سے ساری چیزوں کو چھیڑنا شروع کر دوں تو اس پہ ٹائم لگنا شروع ہو جائے گا جب وقت آتا ہے اس وقت چیز جلدی سمجھ میں آتی ہے اور جب وقت نہیں آیا ہوا ہوتا اس وقت چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں میں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ آگے آ جائے گا یہ آگے آ جائے گا لیکن اسی وجہ سے وہ سین بھائی کا مجھے کل پرسوں بھی میسج آیا تھا مجھ سے پوچھے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو میں وہ کر دیتا ہوں